حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہمیں ہمارے طریقے سکھلائے اور ہمارے لیے ہماری نماز بیان فرمائی اور فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفیں سیدھی کرو پھر تم میں سے کوئی شخص تمہارا امام بنے جب بھی وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا پھر جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکو کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکو کرو امام تم سے پہلے رکو کو جاتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبقت اس سبقت کے مقابلے میں ہے اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات سنتا ہے جو اس کی حمد کرے پھر جب وہ اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور سجدہ کرو امام تم سے پہلے سجدے کو جاتا ہے اور تم سے پہلے سر کو اٹھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبقت اس سبقت کے مقابلے میں ہے یعنی تمہارے اور امام کے سجدے کی مقدار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جب امام قیدے میں بیٹھے تو تمہیں یوں کہنا چاہیے التحیات الطیبات الصلاة للہ یہاں سے لے کر عبدہ و رسولہ تک یعنی تمام آداب پاکیزہ کلمات اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سنن نسائی حدیث نمبر 1281